آج صبح میں بیٹھا ہوا تھا میرا تجربہ یہ ہے کہ ہر دن مجھے کوئی نئی چیز کوئی نئی نئی بات سمجھ آتی ہے جس کو میں تھاٹ آف دا ڈے کہتا ہوں ایک حدیث جو میں بہت دنوں سے اس کا مطلب کیا سوچتا رہا ہوں آج کلیئر طور پر اس کا مطلب میری سمجھ آ گیا وہی میرا تھرڈ آف دا ڈے ہے وہ حدیث یہ ہے لا کا اللہ اظہر لرد بت مدرن ولا وبرن اللہ اطخر اللہ الاسلام بات کے زمانے کے بارے میں یہ ایک پیشنگوئی ہے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ زمین کے سطح پر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا جہاں اسلام کلمہ نہ پہنچ جائے تو کلمت الاسلام کیا ہے word of God word of God کیا ہے قرآن اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث میں یہ پیشینگوئی کی گئی ہے کہ آخری زمانے میں قرآن ہر گھر میں پہنچ جائے گا چھوٹا یا بڑا گھر لوگ سمجھتے ہیں اس سے کہ اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی حالانکہ اس میں حکومت کوئی لفظ ہی نہیں حتیٰ کہ اس میں یہ بھی نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جائے گا لوگ اسلام قبول کر لیں گے یہ بھی نہیں ہے اس میں نہ اسلام قبول کرنے کی بات ہے نہ قانون اسلام نافذ کرنے کی بات ہے اسلامی حکومت کی بات ہے گھر میں وارڈ آف گاڈ پہنچنے کی بات ہے تو یہ کیا چیزیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب کو ہر گھر میں پہنچانے کے لیے ایک پورا انقلاب کیا کمیونیکیشن کا زمانہ آیا جاگرافی معلوم ہوئی دنیا کی اوپننیس آیا فریڈم آف ریلیجن آیا پرنٹنگ پریس آیا ماڈرن ٹیکنالوجی آئی بہت ساری چیزیں آئیں تب یہ ممکن ہوا کہ کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو ہر گھر پہنچا سکیں آج سے ہزار برس پہلے یہ پاسبل ہی نہیں تھا ہوں کہ حدیث میں جس چیز کی گوئی کی وہ یہی ہے اور اس میں یہ بھی امپریسٹ ہے کہ اس کا ترجمہ کیونکہ عربی میں اگر پہنچا لوگوں کے پاس تو کیا فائدہ پہنچنا نہ پہنچنا برابر ہے تو اس حدیث کو اگر میں یہ کہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ حالات اتنے زیادہ موفق ہو جائیں گے کہ قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں تیار کر کے چھاپا جائے اور بہت آسانی سے ہر گھر میں داخل ہو جائے وہ تو میں سوچتا ہوں کہ قرآن کا ڈسٹریبیوشن جو ہو رہا ہے تو یہ اسی کا حصہ ہو گیا یہ پارٹ آف ہسٹری ہو گیا کیسی عجیب بات ہے یعنی اگر آپ ایک کام ایک کام کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو وہ کام ہے جس کو خدا اور رسول نے پیشگی طور پر بتا دیا تھا وہ کام ہے یہ تو آپ کا تو ایک نیا جوش آ جائے گا نیا جوش کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جس کو رسول اللہ نے چودہ سو سال پہلے بتایا تھا کیسا کام ہونے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں تیار کیا جائے اس کو اچھے طریقے سے چھاپا جائے اور ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے اس کو گھر گھر میں داخل کر دیا جائے